نمبر تین دینی احکام اور ان کی برکات سے محرومی دینی احکام اور ان کی برکات سے محرومی یہ ایک مستقل عذاب ہے جس میں امت مسلمہ عمومی طور پر گرفتار ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا تذکرہ سب سے پہلے ہوتا مگر مسلمانوں کے ذہنوں پر معاشی بحران اس قدر مسلط ہے کہ انہیں اس کی فکر ہی نہیں کہ وہ کن دینی احکام اور ان کی عظیم الشان برکات سے محروم ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دین ایک عظیم نعمت ہے اور حقیقت میں کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہی دین ہماری دنیا ہے اور یہی دین ہماری آخرت ہے دنیا میں سکون و اطمینان اسی دین پر عمل کرنے سے نصیب ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی دین پر موقوف ہے مگر یہ بڑا دردناک عذاب ہے کہ آج مسلمان اس دین سے محروم ہیں دینی احکامات سے محروم ہیں قرآن مجید کے ہوتے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے غیر منصفانہ قوانین پر عمل کرنے پر مجبور ہیں اسلامی معاشی نظام کے ہوتے ہوئے سرمایہ داری اور اشتراکیت جیسے غیر متوازن نظاموں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اسلامی عدلیہ کے قوانین کی موجودگی میں برٹش کے عدالتی قوانین کے ظلم کا شکار ہیں آج اسلامی معاشرے سے اقامت اصلاحات جیسا فریضہ اٹھ گیا ہے جس کی بدولت فحاشی اور منکرات نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں روزے جیسا فریضہ چند انسانوں تک محدود ہو گیا اور پورا معاشرہ تقوی کی نعمت سے محروم ہو گیا حدود و قصاص اٹھ گئے جس کی وجہ سے معاشرے میں جرم اور مجرم کو تحفظ مل گیا اور مسلمانوں کی جان مال و آبرو غیر محفوظ ہو گئیں اسلام کا معاشی نظام فرسودہ کہہ کر دھتکار دیا گیا جس کی بدولت مسلمان رز کے حلال اور متوازن معاشی نظام کے لیے ترستے رہ گئے اور تو اور اسلامی شکل و صورت اسلامی لباس اسلامی تہذیب تک کو آر بنا دیا گیا غیر تو غیر اپنے بھی اس پر عمل کرنے سے شرماتے ہیں افسوس صد افسوس کے اسلامی تہذیب خود مسلمانوں کے ہاں باعث شرم بن گئی مسلمان عورت پردے جیسی اسلامی نعمت سے محروم ہو کر اپنا سب کچھ لٹوا بیٹھی مسلمانوں کی خوشیاں اور ان کے غم سبھی اسلامی احکامات اور ان کی برکات سے محروم ہو چکے ہیں اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ آج اگر کوئی خالص اسلامی طرز پر شادی کرنا چاہتا ہے تو رشتہ دار دوست احباب اور پڑوسی اس پر اتنا ماتم کرتے ہیں کہ پھر کسی اور کو ایسا قدم اٹھانے کی جرت تک نہیں ہوتی